سعید دسا میرے خلاف بڑا پڑکتا رہا میرے خلاف کی سی وہ دین کے خلاف سی میرا تو ایک پردہ ہے میں اپنی ذات کی گل نہیں کرتا شریعت مستفا اسلاف کی گل کرنا پر پورے چیلنج نال کرنا بڑا پڑکتا رہا ان مان سی بھی میں واٹیاں مناظرے جیت لینا چشتی کے مڑ میرے کچھ شاہی کھول یہ تو ہے لیکن اس بقوف نو یہ پتا نہیں سی بھی تو سنیا دا کٹا بھی جت کوئی کمال نہیں یہ کوئی گل ہی نہیں کیوں وہ باطل ہے انہوں کوئی دلائل نہ قرآن نہ حدیث اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال ہے حق وہ گمانڈ گمنڈ بولتا رہا میں سنتا رہا بس ایک ہی اللہ تعالیٰ اس سے موضوع چلوایا ضلع وہ بھی اسی طرح ہی چیزیا جلسہ چ رکھا انہوں نے اتے ہی خلاف بول گیا ضلع شیخ پورا سکھے کی منڈی میں پھر تین گھنٹے موج کٹی اللہ تعالی دے فضل نال یہ جا مریا ہے لاہور دے مولویاں مخالفا رل کے شتانا جلسہ جا کرایا چنگی تے پیسے بھی بڑے بڑے دیتے بھی رد کر چشتی کا ڈیڑھ گھنٹہ بولیا ایک فکرا نہیں بول سکیا نہ تک بھی ڈر دے دارے نہیں سنیا یہ ہوں اس علاقے وہ میں دفن کر چڈیا وہ یہودیت ترجمان سی میری ذاتی جنگ کسی نال نہیں جن ہے حضور دین دی خاطر ہے من ساری دیہڑی کو گالا کھی جائے میں دعا دیتی آپ ساری دیہڑی کو گالا کٹے میں الٹا دعا دیا کوئی میرے عیب بیان کرے ہومن واقعی میرے اندر عیب میں رحمت کی دعا دیا لیکن جڑا اصا دین بیان کرنے اس کی مخالفت جدو کرن وہ تو برداشت نہیں وہ تو تو چپ رہا وہ دفن ہوا اس علاقے یہ پھر بڑا پڑکتا رہا بڑی گلیں ہوئے پاگل اب املسی نے علاقے کدھر تقریر کی شی مار ایک پنڈ میرے کو کوشتوں پہ سلے میرے کو پہ ساری تو شریف تقریر کی اتے کی جڑیاں وہ سرے تو لے کے پیروں تک یہودیت نے اسلام کی ہوا بھی اس گل میں جب سنیا میں تو سڑ گیا اور ساری کیونکہ شیا شاقیا جی جنگ ہے تے جو انہوں دین دی خاطر ہے تے جیڑا بھی سڈے دین دے خلاف ہو کے باطل پرست بنے گا یہودیاں والے پاس جاوے گا کفر والے پاس جاوے گا اصا اندر پیچھے پی جانا ہے اصا ان تک نہیں چھڈنا جو کچھ ہو سکنا اصا کر چڑنا کیوں اس واسطے کہ اصا عوام نو یہ سابت کر کے دے دینا ہے کہ دین سچا مستفا کا یہ ہے جو یہ بکا مارتے پھرتے ہیں یہ دین نہیں یہ کفر ہے میں جی صحیح نو پہلو فون چکیتا دے فون سارا کچھ انہوں نپ لیا اسی طرح میں شوقے نو فون شجا بال بیٹھے تھا میں فون چکیتا فون کیتا دو سوال کیتے نے فون ہے سی آواز والا جڑا آواز بابا چوکی کٹ اگے اتنا ٹیپ چ رکھی وہ ساری گل بھر لی میں دو سوال چکیتے دو سوالوں گیا پھر آدھے میرا مطالعہ نہیں میں مفتی بن بننا جدو چڑھنا ہوں تیرا مطالعہ کو دسیا نہ میں کون ہاں؟ کہ میں جناب جناب دا ملتان تو خادم پہ بولے نہ صحیح وہ خوش ہے بھی بولی بابا پتہ نہیں بندہ خدمت گزار ہو سکے وہ میرا مطلب سی وہ خدمت کرنا جب میں ویکیا بھی ہونے ولیٹیا گیا میں کہ میں بدلا میں چشتی بول رہا ہاں۔ چشتی صاحب چشتی صاحب چشتی صاحب میں کیا چشتی صاحب نہیں تو جو جو یہودیت دی ترجمانی کردہ پھرنا ہے میں تیری خدمت ہوں کرنی ہے ادھر شہید اشر بھی کیتی سی ادھر تینوں میں دفن کرنا ہوں میرے کو پی وہ جی گلا سجڑو ہوں میں ان گلا کسٹ چو کھ کے اتنے لکھ چکی اندر بکواسات اندر اعتراضات جہالت میں لکھ چڑی لکھ کے ہوں میں ترتیب نال کتاباں میری پہ جی میں ہر شہ حوالے رد کر کے جاسا اور پورے چیلنج ہو سی پاکستان پورے نو جڑا چشتی کی گل تروڑ لوگ گا چشتی نویں سروں کلمہ پڑے گا توبہ کرے گا اپنا راہ چڈے گا یہاں کا مرید بن